جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے آپ نہ کسی خچر پر سوار تھے نہ ترکی گھوڑے پر جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکاون یہ حدیث صحیح ہے